بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا اس نشست میں موضوع گفتگو آپ تک پہنچ چکا ہے عیسیٰ علیہ سلاق والسلام جو اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے ہیں بلکہ عد العظم انبیاء میں سے ہیں ان کے تعلق سے کچھ اعتقادی باتیں اور شرعی مسلمات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ وہ شرعی حقائق ہیں اور شرعی مسلمات ہیں اور کسی بھی شرع حقیقت کا انکار کفر ہے علیہ السلاط اسلام کے تعلق سے ان کی حیات کا عقیدہ اور زمین پر اترنے کا عقیدہ نزول کا عقیدہ ان دونوں عقیدوں کا انکار کرنے والے یہودی ہیں اور یہ یہود کی فکر اور یہود کی سازش کچھ مسلمانوں کی صفوں میں بھی داخل ہوئی اور وہ اس فتنے کا پوری طرح شکار ہو گئے لیکن یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس کا نتیجہ کفر ہے شرع مسلمات کا انکار کفر ہے عیسیٰ علیہ السلاط اسلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کی بے ست محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی کے سب سے زیادہ قریب ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انا اول الناس بعیسی ابن مریم کہ میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اس قرب کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مجھے نبی بنایا گیا اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ جس کا نام عمران تھا فلسطین میں بیت المقدس میں بنی اسرائیل کا امام تھا اور بہت ہی نیک انسان تھا اور اس کی بیوی جس کا نام ہنہ تھا وہ بھی ایک نیک اور صالحہ خاتون تھی لیکن وہ اولاد نرینا سے محروم تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹا دے اس لیے نہیں کہ وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے بیٹے کی آرزو کرتی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا جو اللہ مجھے بیٹھا دے میں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں اور وہ علم نافع حاصل کرے نیک عمل کرے چنانچہ انہی دعاؤں کے دوران اس کے پیٹ میں حمل قرار پا گیا اور جب وہ حمل ظاہر ہوا تو اس نے ایک نظر مان لی رب انی نظر تو لگا کا معاف بتنی محرو اے اللہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے اگر یہ لڑکا ہو گیا تو میں اسے محرر کر دوں تیرے دین کے لیے اس کو بخش کر دوں کہ وہ علم نافع حاصل کرے علماء سے ملے دین سیکھے دین کا دائی ہو عامل ہو اس کا شوق تھا اور یہ شوق بہت کم ماؤں کو حاصل ہوتا ہے ورنہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا کسی اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کرے اور امریکی لہجے میں انگریزی بولے اور چاہے وہ اسکول سے پڑھ کر آدھا عیسائی ہو جائے لیکن بس وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ترقی یافتہ ہو وہ دین کے علم کے حصول کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اگر کبھی یہ توفیق مل ہی جائے کہ بچے کو قرآن پاک حفظ کرائیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ دو تین سال دوسری تعلیم بھی چلتی رہے تاکہ وقت آیا نہ یعنی حفظ قرآن میں لگا ہوا وقت وقت کا دیا ہے یہ بڑی مسکین قسم کی سوچ ہے ایسے لوگ بڑے قابل رحم ہوتے ہیں ان پر ترس کھایا جائے جن کی دین کے تعلق سے اتنی تلاش قسم کی سوچ ہے کہ وہ حفظ قرآن کے وقت کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں یہ تین چار سال ضائع ہو جائیں لیکن بہت کم عورتوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں یا اپنی اولاد یا اپنے بیٹوں کے تعلق سے یہ پاکیزہ سوچ رکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو اور دین کا طالب علم ہو اور وہ علماء سے ملے اور ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارے اللہ کے گھر میں بیٹھے عمل صالح کرے جیسے ام سلیم جب علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اپنے دس سالہ بیٹے کو اللہ کے پیغمبر کا خادم بنا کہ اب یہ آپ کا ہے یہ آپ کا خادم تاکہ آپ کے ساتھ رہے آپ سے علم حاصل کرے روحانی فیض حاصل کرے یہ توفیق بہت تھوڑے لوگوں کو میسر ہے امام بخاری کی والدہ حالانکہ ایک بہت بڑے رئیس اور تاجر شخص کی بیوی تھی لیکن سارا سرمایہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت میں صرف کر دی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ بچہ اس زمین کے اطراف و اکناف میں جائے اور حدیثیں پڑھے حدیثیں حاصل کرے تو اسی طرح یہ عمران کی بیوی اتنی نیک اور صالحہ خاتون اس نے نظر مان لی کہ یا اللہ اگر یہ بیٹا ہوا تو اسے میں کر دوں تیرے گھر کی اور تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں مگر جب وہ حمل وضع ہوا تو وہ بیٹی تھی بڑا پریشان ہوئی کہ بیٹی تو وہ کام نہیں کر سکتی جو بیٹا کر سکتا ہے یہ علم نافع کی طلب مدارس کا قصد اور پھر بعض اوقات دعوت اللہ جہاد اللہ یہ کام تو بیٹوں کے ہیں اور اللہ نے بیٹی دے دی رب ربی مزاحت ان تھا یا اللہ میں نے بیٹی پیدا کر دی سب کا کروں ان تھا اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا جب بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی بیٹے کا جو مجال ہے بڑا وسیع ہوتا ہے اور بیٹی کا انتہائی تنگ اور سید ہوتا ہے تو جو میرے مقاصد تھے ان کی تکمیل دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز ہے اسے معلوم ہے کہ اس صالح عورت کے ذریعے میں نے کیا کام لینا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے ایک کونے میں اس بیٹی کی تربیت اور کفالت ہوتی ہے وہ سمئی تو ہاں مریم عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے یہ مریم ایک ابرانی لفظ ہے اس کا معنی آبت الرب رب یا خاتمہ تو رب کہ رب کی عبادت کرنے والے اور رب کی خدمت کرنے والے یعنی اس کے احکام بجا لانے والے یہ اس کا نام رکھا ہے اچھا نام رکھنا چاہیے ایسا نام جس میں رحمان سے تعبت کا اظہار ہوتا ہو جیسے عبداللہ عبد الرحمان جسے رحمان سے تعلق کا اظہار ہوتا ہو ایسا نام بڑا پسندیدہ ہے راج مریم خادمت الرب رب کی خادمہ جیسے آمد الرحمان احمد اللہ یہ آمد الرب یہ عبد اللہ جس میں رحمان کا تعلق واضح ہوتا تھا پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبریل امین کو مریم کے پاس بھیجا اور جبریل امین نے نفس روح کیا اور اللہ کے حکم سے مریم حاملہ ہو گئی یہ قصہ طویل ہے جو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر کے یہ اللہ کی قدرت ان عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ عادت یہودی اقرار کرتے کہ بغیر باپ کے یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو آدم اور ہوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا کی تو ماں بھی نہیں اللہ ہر چیز پر قادر یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں کر سکتا لیکن یہ یہود بڑی مکار اور چالاک قوم اور اس دین میں دین اسلام میں رکھنا ڈالنے کے لیے وہ ہر موقع پر وہ لاتے ہیں چنانچہ عیسیٰ علیہ اسلام کے تعلق سے انہوں نے طرح طرح کے اعتراض کیے پھر یہ ایک حاصل قوم ہے عیسیٰ علیہ سعد اسلام کی برا اور ان کی عبادت اور ان کا تقوی اس پر بھی ان کو حسد تھا علیہ السلام اللہ کے نبی بنا دیے گئے اس میں بھی ان کو حسد تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت عداوت بلکہ ان کے قتل کے درپئے ہونا سے ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند ہواری انہیں ایک مکان میں محصول کر دیا گیا اور ناپ کا حیات تنگ کر دیا گیا اور اب یہ یہودی قوم اکٹھی ہو کر آئی کہ اب یہ موقع ہے علیہ السلام کو قتل کرنے کا اس کیفیت کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھاپا اور اللہ رب العزت نے اس امر کی اطلاع دے دی تو اس کمرے میں آپ کے چند ہواری تھے بعض روایتوں میں بارہ کی تعداد ملتی ہے اور بعض میں انیس کی بار قید چند چند ہماری تھے علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کس کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اسے میری شکل دے دے میری شباہت دے دے کیونکہ اللہ رب العزت نے فہی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ ہم تمہیں اس قوم سے بچائیں گے اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں آسمان پر اٹھا لیں بھائی قال اللہ مریم متوفیق وہ رافیوں کا علیہ وہ متاثروں کو میں دل کفر کیا عیسا میں تین کام کرنے والا ہوں ایک تمہیں وفات دینے والا ہوں دوسرا تمہیں اٹھانے والا ہوں آسمان کی طرف اور تیسرا تمہیں ان لوگوں سے بچانے والا ہوں چھٹکارا دینے والا ہوں جو تمہاری عداوت اور تمہارے قتل کے درپے ہو چکے ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ عمدہ رب العزت نے اس امر کو ایک آزمائش بنانے کے لیے علیہ السلام کو اس عمر سے آگاہ کر دیا اور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری شباہت قبول کر لے میری شکل قبول کر لے اور قتل ہو جائے وہ شخص جنت میں میرا رفیق ہوگا اس مقام پر فائز ہوگا جس پر اللہ مجھے فائز کرے گا اور جنت کا میرا ساتھی ہوگا اس وقت القوم تھا بلکہ آٹس القوم جس کی عمر سب سے کم تھی ایک نو عمر نوجوان تھا وہ اس کے لیے آمادہ ہو گیا علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا دوبارہ وہی نوجوان آمادہ ہوئے انہوں نے پھر پوچھا پھر وہی نوجوان اس عمر پہ آبادہ ہوا ہے جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ جب کفار قریش بھاگ گئے تھے اور رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ دینی کی خبر خبریں مشرقین کی خبر کون لے کر آتا ہے یہ ایک خدشہ تھا کہ یہاں سے بھاگے تو ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ رخ مدینے کی طرف نہ موڑ کہ مدینہ میں ان کے گھر کھلے ہیں اور ان کی اور بچے موجود ہیں ان پر حملہ کر دیں کیونکہ وہ کیفیت بڑی ہولناک تھی اور بڑی خوفناک تھی اور ایک بڑا صبر آزما مار مارکا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کون اس قوم کے تعاقب میں جائے اور اس کی خبر لے کر آئے کہ کفار کا قصد کس طرف ہے تو زبیر ابن عوام کھڑے ہو گئے کہ میں خبر لاتا ہوں آپ نے پھر پوچھا دوپہر ہی دوبارہ کھڑے ہوئے پھر پوچھا پھر وہی کھڑے ہوئے تب رسول اللہ شاہ فرمایا کہ نبی ہواری وہ ان ہواری زبیر کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہماری زبیر ہے جس کو اللہ رب العزت جنت نے میری بڑی طبی قسم کی رفاقت اور مسافت فرمائے گا تو اس نوجوان نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ رب العزت اس کمرے کے روزن سے علیہ اسلام کو اٹھا لیا اور یہ یہودی جمع ہو کر داخل ہوئے وہ اس نوجوان کو عیسا سمجھے اور قتل کر دیا حالانکہ باقی تمام ہماری جین نے گواہی دی کہ علیہ اسلام اٹھا لیے گئے ہیں اور یہ نوجوان جس کو تم نے قتل کیا اسے اللہ نے علیہ اسلام کی شباہت دی لیکن وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ایک آزمائش بنایا جو اس میں کامیاب ہے وہ سرخرو ہے اور جو ناکام ہے وہ نامراد دونوں گروہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے یہودی بھی عیسائی بھی یہودی کیوں کہ ہم نے عیسا کو قتل کر دیا حالانکہ ہماری جین نے گواہی دی تھی کہ عیسیٰ اٹھا لیے گئے آسمانوں کی طرف اور تم نے جس شخص کو قتل کیا اسے اللہ تعالیٰ نے عیسی اسلام کی شباہت دی گمراہ ہو گئے اس بات کو قبول نہ کیا اور عیسائی کیوں گمراہ ہو گئے کہ عیسا جو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ خود اللہ تھے خود الہ تھے جو کچھ عرصہ عیسا کی شکل میں آئے اور اپنا وقت پورا کر کے پھر دوبارہ آسمان کی طرف چلے گئے یہ عیسائیوں کا فرقہ بن گیا کہ علیہ السلام خود الہ ہے یہ خود اللہ ہے کچھ وقت زمین پر آئے اور پھر دوبارہ آسمان کی طرف لوٹ گئے کچھ نے کہا کہ نہیں یہ اللہ نہیں تھے ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر زمین کی طرف بھیجا اور پھر جب اللہ کی حکمت متبادی ہوئی انہیں دوبارہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تیسرا گروہ جو تھوڑے لوگوں پر مشتمل تھا وہ فکر شدید پر قائم تھا کہ نہیں عیسا اسلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار سے بچایا اور یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا وہ اپنے پرور دگار کے پاس زندہ ہے یہ صحیح فکر پر قائم یہ تین طرح کے گروہ اب جو ہمیں خبر دی گئی قرآن حدیث سے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا رافیوں کا پہ نہیں ہے پر رفا اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف یہاں ایک اور مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اس کا اللہ اوپر اللہ کی ذات اوپر ہے پر رفا اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف رفا اوپر کی طرف ہوتا ہے جس کا مانا اللہ اوپر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے ورنہ آج بہت سے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ان کے عقائد بڑے خطرناک ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے بلکہ ہر چیز میں ہے بلکہ بڑا صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے بڑے گندے نظریات اللہ رب العزت اپنی کی ذات کے ساتھ اوپر اپنے عرش پر اور اپنے علم احاطہ اور قدرت کے ساتھ پوری کائنات ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز سے محیط ہے ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے جو اس کا علم ہے اس کا احاطہ اور اس کی قدرت لیکن جذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے اور اوپر لوگوں کو اشکال یہ ہے کہ اگر اللہ اوپر تو اس کا مانا اللہ تعالیٰ ایک چہت میں معصور ہے جہاد چھ چہت چھ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر کسی چیز کو اس چہت میں مانے کہ بڑا چیز اوپر ہے بڑا چیز نیچے ہے چیز دائیں بڑا چیز بائیں ہیں اس کا مانا وہ چیز اس جہت کے اندر گھری ہوئی اگر اللہ رب العزت کو اوپر مان لے جس کا مانا ایک چہت کو اللہ نے گھیرا ہو ایک چہت نے اللہ کو گھیرا ہو ایک چہت نے اللہ کو گھیرا ہو تو اللہ معصور ہو گئے اور وہ چہت حاصل اور بڑی ہو گئی وسیع ہو گئے حالانکہ اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا اللہ کے بدلو یہ بات تم تب کہتے جب تم نے اللہ کی جہت علوم کو دیکھا ہوتا کسی نے جہت علوم کو دیکھا کہ جو علوم اللہ رب العزت کو حاصل ہے اور جو علوم اللہ کی صفت ہے وہ کیسی وہ جہت کیسی وہ علوم کیسے کسی نے نہیں دیکھا یہ سب باتیں اپنی عقل اور خواہش سے کی جاتی ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ گمراہ اور تم لوگوں نے جس طرح اللہ رب العزت کو محسور کیا ہے وہ تو کرنے درجے کا کفر وہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ اللہ کا ہے کہتے ہیں فی قلوب مومنین کے دلوں میں تو کیا مانا ہے کہتے محسور کہ جو چاہو ڈھا دو کسی بندے کا دل نہ ڈھاؤ کہ دل میں رب رہتا ہے اس مفہوم کے اشعار موجود اس صوفیہ کے اشعار دلوں میں رب رہتا ہے تو تم نے جس طریقے سے معصور کیا ہے جو ہے اس کی مثال آر میں میں ایسا تو کو مجھے کبھی نہیں ہر چیز میں اللہ یعنی کیسا معصور کر دیا تم ہر چیز میں اللہ اب چیزیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں یہ اللہ رب عزت کو اس کی ذات کو تم نے چھوٹا بڑا کر دیا پھر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں کوئی کیسی کوئی کیسی تو اللہ بھی ساتھ تبدیل ہو رہا ہے پھر چیزیں ایک وقت آتا ہے فنا ہو جاتی ہے اللہ پر بھی فنا آتا ہے کہ کیسے گندے عقیدے سوتی ہوتی مفجی کا ایک شعر ہے وہ عہد اور احمد کی مین میں الجھا کہ اللہ عہد ہے بغیر مین کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے مین کے ساتھ اب وہ الجھا ہوا کہ یہ مین میں کیا رات ہے عہد میں مین کیوں نہیں احمد میں مین کیوں ہے باقی حروف ایک ہی تو مین میں کیا رات ہے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ رات پا لی یہ میم کا جو گھونگٹ ہے جو پردہ ہے اس کو میں نے اٹھا کر دیکھا اٹھا کر میم کا گھونگٹ احمد کی میم کا اٹھا کر میم کا گھونگٹ جو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا تو دیکھا کیا دیکھا کہ وہ ذات احد جو اللہ ہے ذات احد احمد میں محسور ہے ذات یعنی اللہ رب العزت احمد میں محصور ہے یہ کیا یہ کفر نہیں یعنی وہ جہت لوگ جس کی کیفیت کوئی نہیں چاہتا جو اللہ نے بیان کی حجد میں کیا پڑھتے سبحان ربی رمضان یہ اللہ آئے ہے سب سے اوپر اس سب سے اوپر کی کیفیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا اور تم اس جہت کا انکار کرتے ہو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ ایک چہت میں معصور ہے حالانکہ اللہ رب العزت کی علوم کی کیفیت کوئی نہیں جانتا جو خبر اللہ نے دی اس کا انکار ہے محمد الرسول وسلم کو معراج ہوا کہاں گئے اوپر گئے اگر اللہ ہر جگہ ہے یہاں بھی اللہ اوپر کیوں گئے کس سے ملنے گئے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ حاضر نہ دے بقول تمہارے پھر کس سے ملنے گئے اوپر کیوں گئے میرے دوست اور بھائیوں اپنے عقیدے کی صلاح کرو یہ تو و صفات بڑا ایک برگزیدہ عقیدہ ہے اب یہ کتنی نفیس بات ہے اور عقیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے چہتے اور حق ہے قرآن و حدیث میں اس کی جا بجا خبریں موجود ہیں دلیلیں موجود ہیں اس پر ایمان لے اور سوال یہ کہ اگر چیت کہوب پر ایمان لے چیت اللہ کو گھیرا ہوا ہے یہ بات باطل ہے کیونکہ اس چہت کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے کون جانتے کس نے جا کر دیکھا کس نے نہیں دیکھا اور اس کے برعکس تمہارے عقیدے ہیں ہر چیز میں اللہ مومنوں کے دلوں میں اللہ اور احمد کی مین کے اندر اللہ چھپا ہوا معصور ہے کتنے گندے عقیدے کفر بتے ہو جو سچا ایمان اس کا انکار کرتے رفا اللہ ہی نہیں اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف مانا اللہ اوپر وہ اللہ تعالیٰ بے ذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے اور بے علم ہی بے قدرت ہی پوری کائنات اس کا علم پوری کائنات پر قائم اس کا احاطہ اور قبضہ پوری کائنات پر قائم بھی اللہ رب العزت کا علوم روزی آسمان سے اترتی پانی اللہ آسمان سے اتارتا ہے کتابیں آسمان سے اتری انسان وہی کا نزول نزول کیا ہے ایک اوپر سے نیچے اترے تو قرآن و حدیث میں اس کی جا بجا دلہ موجود اب علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اب اللہ کے پیغمبر نے یہ خبر دی کہ وہ دوبارہ اس زمین پر آئیں گے اس امت میں اصلاح کا کام کریں گے ایک وقت گزاریں گے پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان جنازہ پڑھ کے ان کو سفر کریں گے یہ نبیر اسلام کی حدیث اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کیوں آئیں گے کوئی اور نبی آ جاتے اس زمین پر ابراہیم علیہ السلام آ جاتے جد الانبیاء خلید اللہ موسا علیہ السلام آ جاتے کیونکہ اس آنے والے نبی کو دجال کا سامنا ہوگا تو کوئی کبھی نبی ہوتا نبی تو ہر نبی کبھی ہوتا ہے لیکن موسا علیہ السلام کی قوت اور جلال بڑا معروف ہے تو ایک چھوٹی سی بکی مار کے بندے کو مار دیا یہ تھوڑا تجال کو پڑ جاتا تو کام آسان ہو جاتا تو موسا علیہ السلام آ جاتا علیہ السلام کا انتخاب کیوں بس لوگ کسی نقطے کو سمجھے کہ دراصل ایک قوم نے علیہ السلام کہ قتل کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ قتل ہو چکے اور وفات پا چکے اور یہ یہودی اللہ رب العزت نے یہود کا استعمال اور اس ضام بادل کی تفریح کے لیے دوبارہ زمین پر بے کے لیے اسی نبی کا انتخاب کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی عظیم حکمت ہر نبی فوت ہو چکی ہر نبی فوت ہو چکا ہے عسر اسلام کے بارے میں بھی ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی قتل کیے یہ یہودی ایک شیطان قوم اس قدر اس قدر شیطان کے زیر اثر تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے قتل کے درپے بن چکے تھے بلکہ بازار میں خیش قتل کر چکے تھے تو چونکہ اس قوم نے اسلام کی حیات کا انکار کیا اور ان کے قتل کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ رب العزت نے اس قوم کی تقریر کے لیے ان کے دعوی باطل کی تردید کے لیے اسی نبی کو دوبارہ بھیجنے کی خبر دی تاکہ یہود کی تدلیل ہو ان کے دعوے کا رد ہو تقریب ہو دنیا پر واضح ہوگی جھوٹی قوم اور یہ اس قدر اخص قوم ہے اس قدر خصیص اور قوم ہے کہ اس کی اور احانت مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا یہ دین تبادل ہے لیکن ہمارا کسی یہودی کو اگر سامنے آتا ہوا دیکھ لو تو اپنے بادو چورا کر کے چلو اور کوشش کرو کہ ان کو تنگ سے تنگ راستہ دیں ان کو سلام نہ کرو یہ سلام کریں صرف پہلے تم کہو پہلے تم سلام پورا نہ کرو اور ہر عمر میں ان کی مخالفت کرو تم سن کر ان کی مخالفت کرو یہ شبد و عدابت اللہ دینا ان کے دلوں میں تمہاری عدابت بڑی مخفی اور چھپی ہوئی چہروں پر بھی واضح ہوتی بڑی حقیر اور زلیل قوم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس قوم کی تقلید کے لیے اور اس قوم کی تردید کے لیے تحقیر کے لیے تدلیل کے لیے اسلام کو دوبارہ اس زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا یہ سب سے بڑی حکمت ہے جو اس مسئلے میں سمجھ میں آتی اور واضح ہوتی اب اگر کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی ملت یا کوئی فرقہ عیسا اسلام کی حیات کا قائل ہے اس میں یہودیت اور چونکہ السلام اسلام علیہ اسلام کی موت کا اور ان کے قتل کا قائل ہے اس میں یہودیت ہے وہ یہودی فکر کے دیر اثر ہے اور اس عقیدے کا حامل ہے اور اس کے نتیجے میں جو شخص عیسا اسلام کے دوبارہ اس زمین پر آنے کا انکار کرتا ہے وہ بھی یہودیت کے زیر اثر ہے اس میں یہودیت جیسے یہ انکار جاوید خامدی نے کیا وہ بھی در حقیقت یہودیت اور یہودی فرقے کا اعلی کار اور ان کی اس فکر کی تشہیر اور تحریر کی مرمت قرآن کا انکار ہے حدیث کا انکار وہ کہتا قرآن پاک میں اس اور اسلام کی حیات کا اور زمین پر دوبارہ آنے کا کوئی ذکر ہی نہیں حالانکہ ذکر ہے سید رضی اللہ عنہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس سے استدار کرتے تھے ایسا اسلام زندہ ہے اور دوبارہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب بھی قبل موتی کہ ہر اہل کتاب ہر اہل کتاب ہر کتابی اہل کتاب عیسائی عرس اسلام پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے اگر عیسا اسلام پڑھ چکے ہیں تو بہت سے عیسائی اسلام نہیں لائے پھر قرآن کی اسلامہ کی تردید ہوتی بہت سے عیسائی اسلام نہیں لائے اور آج ایک عالم کفر ہے جو قائم ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ قرآن خبر دے رہے عید اسلام کی موت سے پہلے جتنے عیسائی موجود ہوں گے اسلام آئیں گے اب اسلام نہیں لائے اس کا معنی یہ کہ اسلام زندہ ہے دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب وہ آئیں گے اس زمین پر اور اپنا وقت جو پورا کر لیں گے ان پر موت آئے گی اس وقت سے پہلے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب کے سب اسلام قبول کر چکے ہوں گے اور یہ بات درست ہے تو آج رسول اللہ کے حدیث اس پر شاہد عادل ہے اس پر گواہ ہے اس عیسائیت کی تفسیر کرتی کہ تمام اہل کتاب عیش اسلام کی موت سے پہلے اسلام قبول کر لیں علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے اس زمین پر جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے سب اسلام قبول کر لیں اور علیہ اسلام کی جب موت آئے گی تو زمین پر موجود ہر نفر اسلام قبول کر چکا ہوگا سبیر اسلام کی حدیث ہے بتکور باہ عیسیٰ عیسا السلام جب دعوت دیں گے تو پوری خلق کا دعویٰ ایک ہی ہو اور وہ دعویٰ کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پوری قوم کا دعویٰ ایک ہی ہوگا کوئی دوسرا دین باقی نہیں بچے گا راج محمد رسول اللہ علیہ وسلم نزول عیسیٰ کی خبر میں اور یہ حدیث صحیح بخاری کی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو حیرا اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ نیو شکن سیکھ ابن و مریمن من ادنا یہ وقت قریب ہے کہ عیسا بن مریم تمہارے بیچ اترے من بطور حاکم کے اور ادنا بطور عادل کے حاکم ہوں گے اور عادل ہوں گے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے امام مکھ سے وہ امام ہوں گے اور مقصد یعنی عادل ہوں گے نبی کیوں نہیں ہوں گے اس میں ایک نقطہ جب تک وہ بنی اسرائیل میں رہے نبی تھے اللہ نے اٹھا لیا وہ نبی ہے لیکن جب زمین میں اتریں گے تو پھر وہ نبی بن کر نہیں بلکہ امام اور حاکم بن کر اس لیے کہ جب وہ زمین پر آئیں گے تو اس زمین پر ایک نبی کی نبوت کا سورج روشن ہوگا اور وہ محمد الرسول اللہ رسول نبی اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آتا نہ کوئی نیا اور نہ کوئی پہلو میں سے اور اگر آئے گا تو نبی بن کر نہیں آئے گا بلکہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا تابع بن کر آئے گا چنانچہ ان کی حیثیت ایک حاکم اور امام کی ہوگی نبی کی نہیں ہوگی اور حاکم اور امام کی حیثیت سے آنے کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی اسلام کی شریعت اور قرآن و حدیث سے فیصلے کریں گے اور عدل قائم کر دیں گے اس کے علاوہ ان کو کچھ کہنے کی کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کی نہ نوبت آئے کی نہ اجازت ہوگی بلکہ وہ نبی کے تابع فرمان ہوں گے وہ نبی اسلام کی شریعت سے ہٹ کر کوئی اقدام کریں گے کچھ فیصلہ نافذ کریں گے ہی بلکہ ہر فیصلہ قرآن سے ہوگا یا پیغمبر اسلام کی حدیث سے ہوگا اور یہ ہمارا نبی قرآن پاک کی شاید کا کوئی علم الکتاب اور حکمت ہے اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دے گا ایک کتاب دوسرا حکمت تیسرا تورات اور چوتھا انجیل انجیل کی کیوں کیونکہ انجیل ان کی اپنی کتاب ان پہ نازل ہوئی اس کی تعلیم اللہ ان کو دے گا تورات کیوں کیونکہ تورات اس سے قبل نازل ہو چکی تھی اور ان کی امت کے لیے تورات کے احکام تھے ان کی امت مکلف تھی کہ سارے احکام تمہارے پاس تورات عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تعلیم بھی دی گئی اور انجیل کی تعلیم بھی دی گئی انجیل کی اس لیے کہ وہ ان کی اپنی کتاب تھی اور تورات کی اس لیے کہ تورات کے سارے احکام عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر منتقل ہونے تھے روجر اللہ نے تورات کی بھی تعلیم دی حالانکہ علیہ السلام کی کتاب تھی کیونکہ تورات کے احکام کے وہ بھی پابند تھے اب باقی رات کتاب و حکمت کیا ہے اس کی تعلیم کیوں دی گئی اس میں بھی ایک اشارہ ہے علیہ اسلام کے اس زمین پر آنے کا قرآن کہتا ہے کہ کتاب القرآن ہے حکمت پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اللہ پاک کا فرمان ہے علی بالکل کہ اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں ایک کتاب اور ایک حکمت الکتاب القرآن ہے الحکمت پیغمبر اسلام کی حدیث ہے یعنی ان معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم سے بھی نواز دیا کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس نے دوبارہ اس زمین پہ آنا ہے تو اس زمین پہ آ کر اس نے نہ تورات کی بات کرنی ہے نہ انجیل کی بات کرنی ہے بلکہ الکتاب کی الحکمت کی بات کرنی ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا تابع بن کر آئے گا تورات کی بات کرنے نہیں اور انجیل کی بات کرنے نہیں اس میں کتنا بڑا نقطہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بے اور اللہ کے پیغمبر کی نبوت قائم ہے تو اب کسی کی نہیں چلے گی حتیٰ کہ کسی نبی کی بھی نہیں چلے گی پیغمبر اسلام کے سامنے جناب بن خطاب تورات پڑھ رہے تھے نبی اسلام نے پوچھا یہ کیا ہے کہا کچھ تورات کے اورات ملے ہیں پڑھ رہا ہوں اچھی چیزیں لے لوں گی تو نبی اسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا کہ عمر تم تورات کی بات کرتے ہو تو بتا رہا تم منسا اگر صاحب تورات آ یہ تورات جو تم پڑھ رہے چند برقے چند برقے اور پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں تورات میں تحریفیں ہو چکی پتا نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں اگر صاحب تورات آ گئے مکمل تورات لے کر اور صحیح تورات لے کر ماں سے دبائی تو موسا علیہ السلام بھی اپنی تورات پر چل کر نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکے ان کے لیے بھی تورات نہیں ہو بلکہ میری سنت ہو اور فرمایا کہ اسلام آ جائیں پوری تورات لے کر آ جائیں صحیح تورات لے کر آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو تو پرلے درجے کے تو نبی اسلام کی موجودگی میں آپ کے فرامین کی موجودگی میں تورات بھی نہیں چلتی موسا اسلام کی بھی نہیں چلتے تو پھر یہ امتی اور یہ بات کے امام اور یہ پیر و مرشد جن کو تم نے چن لیا ان کے کیا کرے حقیقت یہ ہے کہ دین کو بگاڑ دیا گیا اور یہی تیسرا تھا تو سنا کہ موسا اگر آ کے آنا نہیں انہوں نے یہ اللہ کا فیصلہ موسا نے آنا نہیں لیکن ایک پیغمبر نے آنا ہے وہ پیغمبر کون ہے عیسا نے سلام وہ کیسے آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امام مخت تھا وہ امام عادل بن کر آئیں گے جو حاکم عدل وہ حاکم عادل بن کر آئیں گے ایسا حاکم تو یا حکم تو شریعت محمد الکتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے تاکہ اس زمین میں جب دوبارہ جائیں گے تو الکتاب سے فیصلے کریں الحکمت سے فیصلے کریں یہ عیسیٰ اسلام کے نزول کی خبر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث اس عقیدے کی ترجمانی کر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور دوبارہ اس زمین پر آئیں گے اور اس زمین عدل اور اللہ کی صحیح شریعت نافذ کریں گے یہ وہ وقت ہوگا وہ دور ہوگا جب فطروں کی بہتات ہوگی اور فطروں کی کثرت ہوگی اور لوگ فطروں میں ملوث ہوں گے ڈوبے ہوں گے اس وقت سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا لوگوں کو ایک تباہی کی لپیٹ میں لیے ہوگا نہ جس کا یہودیوں کو انتظار ہے جیسے روافظ کو اپنے امام منتظر کا انتظار ہے یہودیوں کو نہ کا انتظار ہے اور ہم مسلمانوں کو حضر الحدیث کو بھی الحمد للہ اس سارے اسلام کا انتظار ہے کیونکہ کس دور میں وہ آئیں گے فطروں کی محتاط ہوگی اور نبی اسلام کے فرمان کے مطابق لوگ اس دور میں جس چیز کو دین سمجھیں گے اے میرے صحابہ اگر تم ان چیزوں کو دیکھ لو تم ان کا انکار کر دو یعنی ایک بے دینی دین ہوگا اور لوگ اپنے دین کو بیچیں گے عقیدے کو بیچیں گے ایمان کو بیچیں گے صبح کو مومن شام کو کافر کر اور فار کا فطرہ ایک عجیب فطرہ ہو اور لوگوں کو بڑے کتابوں اور کثرت کے ساتھ بیٹھنے لے لے گے یعنی کس شخص کے ساتھ جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو جس کے ساتھ عذاب بھی ہو اور نیمتے بھی ہو اور جو شخص ایک درخت کو اشارہ کرے کہ تو پھل اگا وہ اگا دے گا ایک بیج کو زمین میں ڈال دے اور کہے کہ فوراً اگ جائے وہ اگ جائے گا اور لوگ دیکھیں گے ایک چلتے پھرتے انسان کو اشارہ کرے کہ تو مر جائے وہ مر جائے گا اور ایک مردہ انسان کو اشارہ کرے کہ تو کمر سے اٹھ جائے اور زندہ ہو جائے وہ زندہ ہو جائے گا لوگ سب یہ دیکھیں گے کسی سے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو قبر سے زندہ لے کر آ جاؤں مجھے مان لے گا وہ کہیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی شیطان کو کسی اپنے دعوے دار کو اس کے ماں باپ کی شکل دے دے اور وہ اسی لہجے میں بات کریں گے کہ بیٹا یہ سچا ہے اتنا بڑا فتنہ اور لوگ مانتے نہیں یعنی جو لوگ جن لوگوں کے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے پکیاں بھی برا رہی خلاصت کے ڈھیر کتے بلیاں ساتھ بیٹھی ہوئی خلاس میں کھا رہے اور پشے میں دے اور لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے بڑا پہنچا یہ لوگوں کا عقیدہ ایک شخص مرتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے ٹہراتے ہیں قتل دیتے ہیں تبر کرتے ہیں منو ٹنو بچی بچی کے نیچے دبا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب تو ہمارا سنجوپ اشارا یہ لوگ اگر پرچار کو دیکھیں اتنا پہنچا ہوا مردوں کو زندہ کر رہا ہے زندوں کو مردہ کر رہا ہے اور بخور اس کے ماں باپ کو قبل سے اٹھا کر لا رہا ہے دانے اٹھا رہا ہے رستوں کو اشارہ کرتا ہے پھلک جاتے ہیں اس شخص کو دیکھ کر لوگوں کا کیا حال ہے بہت تھوڑے لوگ پوچھیں گے کون لوگ جن کی من بصیرت ہوگی قرآن حدیث نبی اسلام کے فرامین کی اور پیغمبر اسلام کی حدیثوں کی جو جانتے ہوں گے کہ دجال کی یہ علامتیں ہیں یہ علامتیں ہیں وہ اس کا انکار کریں گے کٹ جائیں گے اس کا مقابلہ کریں گے اس کے اس کفر کا اور بادل کا توڑ کریں گے لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے باقی اکثر لوگ اس فطرے میں ڈوب جائیں یہ وہ فطروں کا دور ہوگا جب اسلام فرمائیں گے ان کا شام کے علاقے میں بلکہ شام کا شہر دمشق اور دمشق میں المناد الفبا المنارب الفا جہاں وہ اترے یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور اس کا جو شرقی منارہ ہے منارہ بیضا کے نام سے یہ پیغمبر اسلام کی نبوت کی کی دلیل ہے بعد میں یہاں ایک مسجد بنی اس مسجد کو لوگوں نے ایک مکر کر کے جلا بھی دی لیکن سن سن ایک سات سو اکتالیس میں دوبارہ جہاں اللہ کا گھر بنا اور اس کا شرقی منارہ منارہ بیضا ہے جو بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر کے بنایا گیا انتہائی مضبوط اور اب تک وہ قائم ہے اور ان شاء اللہ کیا تک قائم رہے گا کیونکہ میرے پیغمبر کا فرمان پر ہاتھ ہے منارت الفیدا کے ساتھ ان کا نزول ہوگا فجر کا وقت ہوگا اور ایک شخص اس گھر میں جماعت کرا رہا ہوگا علیہ السلام کا نزول ہوگا اللہ تعالیٰ ایک الحام یا القاع کے ذریعے اس شخص کو آگاہ کر دے گا یہ علیہ السلام کا نزول ہو چکا وہ جماعت کراتے کراتے پیچھے ہٹ جائیں گے کہاں ہمارا حدیث کے الفاظ ہے کہ رخ ان کا قبلے کی طرف ہی ہوگا لیکن وہ پیچھے کی طرف چلتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اسلام وہ امامت کے لیے کھڑا کریں گے ہر اسلام فرمائیں گے کہ نہیں کہ اللہ یہ نہ کر یہ جماعت تمہارے لیے قائم کی گئی ہے اور یہ جماعت تم نے کرانی ہے میں نے نہیں کرانی اس بھی بڑا لطیف اشارہ ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ کئی فبے کو مسری تو کو من کو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب نادر ہوں گے اور تمہارا ایمان میں دیتے ہو تمہارا ایمان میں دیتے ہو یہ یعنی بہت سی روایت میں بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان مہدی علیہ السلام امام مہدی جن کے پیدا ہونے کی اور جن کی امامت کی نبی نے خبر وہ جماعت کرا رہے ہوں گے اور ان کی امامت میں علیہ اسلام نماز پڑھیں تمہارا ایمان تم میں سے ہوگا اس میں بھی اشارہ یہ کہ علیہ السلام امام نہیں ہوں گے بلکہ چونکہ عیسا السلام بھی اس زمین پر آئیں گے ایک امت ہی بن کر حالانکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی ایمان نہیں بن سکتا اس میں بھی اشارہ کہ علیہ السلام تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی حیثیت ایک مختلف کی ہوگی معمول کی ہوگی نبی کی نہیں ہوگی تو محمد الرسود الرسم کے دین اور ان کی شریعت کتابیں ہوں گے ایمان تمہیں سے ہمارا شریعت یہی ہوگی قرآن یہی ہوں گے وہ اس کی اللہ کے حکم سے تنظیم چنانچہ فتنوں کا بطور ہوگا اور حق مس ہوتا دکھائی دے رہا ہوگا بہت کم لوگ حق پر قائم بہت تھوڑے حق پر قائم ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ لوگوں کو لپیٹ دے چکا ہوگا تو ان فتنوں کے بیچ سارے اسلام کو نظور ہوگا اب وہ ان فتنوں کا کلا کلا کرے اور جو صحیح شریعت ہے قرآن و حدیث ہے اس کی تنفیذ کرے اسے داخل کرے جو صحیح حق ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا ورنہ اس وقت جو فطروں کی بہتان ہوگی تو حق کی صورتیں مفت ہو چکی ہوگی اور اکثریت لوگوں کی حق سے واقف ہی نہیں ہوتی جیسے نبی اسلام کا فرمان قرب کی قیامت مساجد تو ہوں گی اور بھری ہوں گی نمازیوں سے لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جن کی نمازیں قبول نہیں ہوں یعنی اکثر نمازی نمازیں پڑھیں گے وہ خلاف سنت ہوں وہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ وہ نمازیں خلاف ہوں گی اور بہت تھوڑے نمازوں کی نمازیں قبول ہو جو صحیح دین ہے اس کی پہچان اکثریت کے ہاں مقبول ہو چکی ہوگی ان حالات کی سارے اسلام آئیں گے اور وہ اللہ کے صحیح دین کو نافذ کریں گے قرآن و حدیث کی تنفیذ کریں گے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحیح سنت کو قائم کریں گے یہ سارے اسلام حکم دیں گے کہ جو پیچھے کا دروازہ ہے اسے کھولا جائے جہاں پر نجات اپنے ستر ہزار لشکر سمیت عیسیٰ علیہ اسلام جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار جب وہ دروازہ کھلے گا عیسیٰ علیہ اسلام باہر نکلیں گے حدیث کی یہ کہ جب وہ دیکھے گا علیہ اسلام کو اور اسے دیکھیں گے تو یہ دور اور چار کو دیکھ کر پگھلنا شروع کر دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے یعنی نمک کو پانی میں ڈال دیں اس کے ڈھیلے کو تو پانی میں آہستہ آہستہ پگھلتا ہے آہستہ آہستہ پگھلتا ہے اس طرح دجال چار شروع ہوگا طرح اسلام کی حیبت ان کا جلال اس پر تاریخ ہو جائے گا اب وہ وہ ڈر کے بھاگے یہ خبر سے جو پوری دنیا کا کر رہی ہے علاقوں کے علاقے فتح کر رہی ہے اور تباہ و برباد کر رہی ہے اس طرح اسلام کی حیبت کو دیکھ نہیں سکے دیکھ کے بھاگے گا اس طرح اسلام اس کا تعاون کریں گے اور باب لطف حدیث الفاظ ہے کہ باب لدھ کے پاس جا کے اس کو دبوس لیں گے اسے پکڑ لیں گے اور نیبے کی انی سے مار کر کے دجال کو قتل کر جب دجال قتل ہوگا اور یہ یہودی دیکھیں گے کہ ہمارا قائد مارا گیا ان نے بھی گزری باہر ہو جائے گا بول دیں گے تو اب وہ بھی کریں گے اور خوف کھائیں گے اسلامی نش کے اوپر حملہ کر دیں گے ان کو قتل کریں گے ماریں گے حتیٰ کہ یہودی درختوں کی آڑ میں جائیں گے دیواروں کی آڑ میں چپنے کی کوشش کریں گے یا کسی درندے کی آڑ میں چپنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ درخت اور وہ پتھر اور وہ جانور چیخ چیخ کے کہیں گے کہ تار یا مسلم پہلنا بھائی یہودی مسلمان ادھر آؤ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے تار فخت ہو آؤ اسے قتل کر دو تو آج چن چن کر ایک ایک یہودی کو قتل کر دیا جائے گا ایک ایک یہودی قتل کر دیا جائے گا اور یوں یہودیت کا خاتمہ ہو جائے یہودیت کا خاتمہ ہوگا قتل کے ذریعے کوئی یہودی باقی نہیں بچے قتل کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا اس حدیث میں اشارہ ہے کہ یہودی ایک ایسی قوم جس سے درندے اور درخت پتھر ایوانات سب نفرت کرتے اس نفرت کا اظہار اس وقت ہوگا جب پتھر بولیں گے اور درخت بولیں گے جانور بولیں گے کہ آج یہودی کو مارو کسی میں رحم نہیں ہوگی یہودی دھرتی کا بوجھ ہے اور یہ قتل ہونے چاہیے اور ان کو مارو اور ان کو ابھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی ذلت ہے رسوائی ہے لیکن سوال یہ کہ آج وہ حاکم کیوں بنے باقاعدہ ان کے پاس حکومت اسرائیل موجود وہ حاکم کیوں بنے میرے دوست اور بھائیوں وہ حاکم بنے ہیں کسی اپنے کمال کی بنا پر نہیں بلکہ ہماری دین سے دوری کی بنا آج ہم نے عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور توحید چھوڑ دی شریعت چھوڑ دی اور آپس میں نفرتیں اور کدور سے جنہوں نے چھپائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خصیص قوم کو ہم پر مسلط کر دیا لیکن مسلط ایک آر دی ایک وقت آئے گا کہ ایک یہودی کو چن چن کر قتل کر دیا جائے چنانچہ جب یہودی مارے جائیں گے عیسائی باقی باتیں آگے نبی کی حدیث ہے عیسا رسلام ایمان مان آگے بن کر آئیں گے اور کیا کریں گے فرمایا سلیم یکشلیم ایک تین کام کریں گے ایک سلیب کو توڑ دیں یہ سلیب عیسائیوں کا نشان دوسرا خنزیر کو بھی قدر کر دیں خنزیر ایک حرام جانور کر اسے بھی قدر کر دیں اور تیسرا کزیے کو ساخت کر دیں کزیے کو ساخت کر دیں یہ تین کام اب ان تینوں جملوں کا کیا معنی ہے سلیم کو توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا معنی یہ ہے کہ عیسائیت کے دین کا بھی ساتھ نہ کریں کیونکہ سلیم کے پجاری عیسائی جب ان کے الہ کو توڑ دیا جائے گا ان کے الہ کا خاتمہ ہو جائے گا تو عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو اور عیسائیت کی وجود بھی باقی نہیں رہے گا کیونکہ خنزیر اور سلیم یہ دو چیزیں مختص ہیں عیسائیوں کی عیسائیوں کا خندیر حلال اور سلیم ان کا علاج جانور کو حلال مانتے ہیں وہ سبا کر دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا جو اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر یہ حلال ہو تو حلال چیز کو سبا کرنا اور قتل کرنا جائز نہیں اس کا طلب کرنا جائز نہیں اس کو قتل کرنا اس کے حرام ہونے کے ذریعے اور ان کا علاج جو ہے وہ سلیم سلیب سلیم توڑ دی جائے گی ان دو ٹکڑوں میں اشارہ ہے عیسائیت کے خاتمے اور یم اور جزیا اس نے سر جزیا بھی ختم کر دیں گے اور جزیا کا حکم بھی ساخت کر دیں گے جزیا کیا ہے جزیا کفار کے ساتھ ایک معاملہ ہے کفار کے ساتھ تین طرح کے معاملے ہیں ایک معاملہ دعوت دعوت قبول کر لو مسلمان ہوگا ہم تمہارے تم ہمارے حقوق ملیں گے اور سب کچھ ملے گا اسلام قبول کر اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیا کیا ہے کہ ہر ایک سفر پر ایک دینار دیدار نے ادا کرنا پڑا جزیا دو اگر جزیا نہیں دیتے تو پھر چند کے لیے تیار ہو جاؤ پھر جہاز پھر تلوار یہ تین معاملے پہلے دعوت کا دعوت قبول نہ کرے جزیا کا جزیا قبول نہ کرے تو پھر تلوار چلے گی تو تم کو چن چن کر مارا جائے گا یہ سارے اسلام چزیاں ختم کر دیں گے اس ختم کرنے کا معنی کہ دو ہی باتیں ہیں کیا دعوت کیا کتاب تیسری بیچ کی بات ختم ہو گئی ہم کسی کو کفر پر برقرار نہیں رکھ سکتے کیونکہ جنگی کا مانا یہ ہے کہ جیجیا دیتے رہو اور اپنے کفر پر قائم رہو نہیں اب یہ کفر پر کوئی قائم نہیں رہتا اب یہ پہلا یا یہ رکنا یہ اسلام قبول کر لو کیا پھر کتاب یہ اسلام قبول کر لو کیا تمہاری قدر میں تلوار کرے گی کا حکم ختم ہو جائے اس لیے ایک حدیث میں ان ہر کو اوزا رہا جیسے آئیں گے تو جنگ اپنے ہتھیار پھینک اور ایک حدیث میں زیادہ پر جنگ بھی ثابت ہو جائے ایک سب پائے گا کہ تلوار کا جہاد بھی ختم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ جو لوگ موجود گے وہ اسلام قبول کر لیں اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو ان کا خاتمہ تلوار کر دیں اس طرح یا سب اسلام قبول کر لیں گے اور اسلام قبول نہ کرنے والے وزیر تلوار ختم ہو جائیں گے تو پھر اس زمین کی پشت پر صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا جب دین اسلام باقی رہ جائے گا اور کوئی دین نہیں ہوگا تو اس کا مانا یہ کہ چند اپنے اختیار پھینک دے اب جنگ کس سے کرے جزیے کا ختم کرنا یا جنگ کا ختم کرنا دونوں کا مانا ایک ہی کیونکہ تین مرحلے ہیں وہ تین مرحلے اس اسلام سے ایک مرحلے کو ختم کر دے جزیے والا اب یہاں ایک سوال میں نے ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دین کو قائم کرنے کے لیے کوئی حکم منسوخ کیسے کرتے کرزیا اس دین کا حکم ہے اور یہ صاف یاد ہے قیامت تو علیہ السلام اپنے اختیار سے جزیہ کا حکم ختم کیسے کرے یہ ختم کرنے کا اختیار ان کو کیسے ملے گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے فرما دی یہ بات اللہ کے محمد نے فرما دی یہ تین مرحلے یعنی دعوت کا اور کسان یہ تین مرحلے علیہ اسلام کی بحث تک علیہ اسلام کی بحثت ہے علیہ اسلام دوبارہ آئیں گے تو پھر ایک مرحلہ ختم ہو جائے گا اور وہ جزیے کا دعوت کا اور جہاد کا اور کسان کا یہ باقی رہ جائے گا تو گویا جزیے کا جو مرحلہ ہے یہ ایک وقت تک مشہور ہے اللہ کے ٹھیک کے فرمانے سے اور ایک وقت آئے گا منسوخ ہو جائے گا یہ بھی اللہ کے پیغمبر کر کے فرمان ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں روز حادیث میں کس طرح موجود یہ کوئی نئی چیز نہیں لہذا کسی ایک اس کی نسبت کی اسلام کی طرف نہیں بلکہ اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے چنانچہ اب یہ ختم ہو گیا یا دعوت یا کتاب اب کچھ لوگ دعوت قبول کر لیں گے اور جو قبول نہیں کریں گے ان کا خاتمہ تلوار کر دیں گے جب خاتمہ تلوار سے ہو جائے گا تو اس زمین کی پشت پر ایک دین باقی رہ جائے گا اور وہ دین اسلام عیسا علیہ السلام کے سچے پیروکار چالیس سال عیسا علیہ السلام رہیں گے اور پھر کیا کیا برکتیں ہوں گی اور کیا کیا بہاریں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن ہوگا اور یون تباہ حسد حسد کینے بغض عدالتیں قدورتیں نفرتیں سب ختم ہو جائے رنجشیں ختم ہو جائیں اور لگے گا کہ جو دنیا موجود ہے ان کا ایک ہی دن بالکل یکساں بالکل برابر کسی دن میں کوئی کوئی کوئی نہیں نہیں نہیں بلکہ فرمایا کہ تم دو ہوگا تو کل نے ہوما سے انسان کو چھوڑو ہر وہ جانور جو زہریلا ہے سانپ پچھو اللہ تعالیٰ ان کے زہر کو بھی ختم کر ان کے ڈن بھی ختم سبھی کا فرمان ہے یعد شی زیادہ رو بھی ایک چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ آپ کے منہ میں ڈال دے بلا وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا نہ اس میں زہر ہوگا نہ اس میں ڈر یعنی یہ امن اور سکون اور سلامتی انسانوں کے اندر بھی پھیل جائے گی اور جانوروں میں نبی اسلام نے فرمایا کہ بکریوں کا بکریوں میں بھیڑیا اس طرح پھرے گا جیسے وہ بھیڑیا نہیں بلکہ بکریوں کا کتا ہے کی خصلت کیا ہے بھیڑیے بکریوں کو چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں نقصان دیتے ہیں کتا بکریوں کا ہوتا ہے وہ ان کی حفاظت کرتا اور کسی کا اگر احساس ہو کوئی چور یا کوئی خطرناک جانور آ رہا ہے وہ بھونکتا ہے اپنے مالک کو آگاہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے اور میں اس ہر اسلام کی آمد کے بعد پکیوں کے ریبڑ میں بھیڑیا یوں لگے گا جیسے وہ بھیڑی بل کے کتا ہے ان کا بھاگ ہے پختی بل کے ان کا بھاگ ہے یعنی امن پھیل جائے گا انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی پرندوں میں بھی پرما کے ایک بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پی انسان اور شیر مل کر کھیلے شیر کے منہ میں انسان ہاتھ ڈال دے گا شیر کاٹے گا نہیں تو سال نہیں دے گا اور فرمایا کہ زمین کا عالم یہ ہوگا کہ ہر تانا اناج کو اگنے کا حکم دیا جائے کہ جو تانا یہ بندہ ڈالے گا پانی دے یا نہ دے اس پر دھوپ پہنچے یا نہ پہنچے کھاد ہو یا نہ ہو تم نے اگنے وہ دانا اگے اتنی برکتیں ہوں گی بنایا کناج کا عالم یہ ہوگا ایک حدیث میں انگور کے خوشے کا ذکر ہے کہ ایک انگور کا خوشا پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک حدیث میں ایک انار کا ذکر ہے کہ ایک انار کا دانا پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور جب وہ انار لوگ کھا لیں گے اس کا چھلکا اس پورے قبیلے کا خیمہ بن جائے ایسی کلاس اور ایسی برکتیں بلکہ نبی اسلام کی حدیث ہے تو یہ فیض المال حق کا واحد مل عہد اس ہر اسلام کے دور میں مال پھیل جائے گا پھیل جائے گا حتیٰ کہ کوئی مال قبول نہیں کرے گا سما کے حتہ سکون تو خیر دنیا مانتی اس وقت عالم یہ ہوگا کہ ایک سجدہ صرف ایک سجدہ پوری دنیا اور دنیا کی پوری دولتوں سے بہتر ہو اس کا کیا مال پھیل جائے گا کوئی مال قبول نہیں کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ جب مال پھیل جائے گا تو کوئی صدقے کا اور زکات سکھاتے رہے اب لوگ کس کو صدقہ دے کس کو دے ہر شخص کہے گا کہ میرے پاس اپنا مال موجود اور کوئی مال قبول نہیں کرے گا اس کا دوسرا معنی یہ کہ کسی کو اپنے مال کے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اپنا مال کھلا چھوڑ دو کوئی لوٹے گا نہیں کہ میں خود مال محفوظ ہوگی اور کوئی مال لوٹے گا نہیں ہر چیز محفوظ ہوگی مال اس طرف جائے اور ماں کے بہتر تکوں نے سجدہ دوں سجدہ میں دنیا میں ایک سجدہ ایک انسان کے نزدیک بہتر ہو آج کیا ہے آج لوگ چند ٹکے کمانے کے لیے نماز تک چھوڑ دیتے نمازوں کی پروانی دین کی پروانی اس وقت لوگوں میں اللہ کی خشیت اور انعامت اتنی ہوگی اس لیے کہا جائے یہ پوری دنیا سمیٹ لو نماز نہ پڑھو نماز نہ پڑھو یا دو رکھا میں ایک رکھا چھوڑ دو ایک سجدہ کم کر دو نہیں پوری دنیا پیش کر دو دنیا کی دولتیں پیش کر دو اس کے نزدیک اس وقت ایک سجدہ پوری دنیا قیمتی ہوگا دنیا قربان کر دے گا سجدہ نہیں چھوڑے کچھ خشیت انعامت ہوگی قیامت کے خوف کی بنا پر کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہیں عیسر اسلام کی آمد یہ قیامت کی قریبی علامت کی آمد قیامت کی قریبی علامت اس کے بعد قیامت قریب ہے اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا قرب ہوگا اللہ کی طرف انعامت ہوگی ایک سجدہ پوری دنیا قیمتی ہوگا دنیا کو ٹھکرا دیں گے کہ دنیا کمانے کا موقع دے لو یہ کاروبار کر لو سچتا پراپت کر لوں گا نہیں وہ کاروبار چھوڑ دے گا اس پروفٹ کو ٹھکرا دے گا سجدے میں نہیں چھوڑے گا آج چند ٹکوں کی خاطر ہم بے نماز ہیں دکانیں کھلی ہیں اور مسجدوں میں جماعتیں ہو رہی ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے بندو یہ دین داری کے مناسب اب سوال یہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہے یہ صحیح جانوروں کا زہر ختم کیوں ہو یہ ڈنگ ختم کیوں ہو جائیں گے انسانوں میں امن قائم کیوں ہو جائے گا جانوروں میں امن قائم کیوں ہو جائے گا اس قدر بال کی فراوانی کیوں ہوگی برکتیں کیوں ہوگی کیوں ہوگی ہاتھ کیوں اس وقت کیوں ہوگا اس وقت میرے دوستو یہ تمام پھر سے تمام فتنے ختم ہو کر پوری کائنات منت واحدہ معاہدہ بن چکی ہوگی اور اس منت واحدہ معاہدہ پر قائم ہوگا ثابت ہوگا کیا اللہ کا فرمان اور پیارے پیغمبر کی سنت یہ ایک سبب اور کوئی سبب اور کوئی سبب نہیں یہ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف کہ جو معاشرہ کتاب اللہ کو نافذ کر دے اور میرے پیارے پیغمبر کے فرمان کو نافذ کر دے اسے میں اس طرح کی برکتیں دوں گا اس طرح کی برکتیں حافظ اور سعادتیں دوں گا ان کی حفاظت کروں گا مال پھیلے گا صنعتیں حاصل ہوگی گنا حاصل ہوگا اس کی احساس تمہارے پاس نہیں کھانے کے کائنات کے پاس ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو اللہ کے دین کو قائم کرو اللہ کے دین کو داخل کرو یہ جی، اتنا مبارک دور اس دور کے کبھی کبھی وضاحت دکھائی دیتے جناب عمر بن خطاب کے دور میں مختلف خط بھیج رہے ہیں کہ اتنا مال جمع ہو چکا ہے جو سرکاری گودام سارے بھر چکے یہ مال کہاں رکھے اس کی حفاظت کون کرے کیا کرے بات اتنی فراوت اتنی برکت کی جانو پھر اتار اس مال کو اطاعت میں ڈال دو اطاعت بسرو ایک مرد ہے کہ جو زمین پر گھومو پھرو اور کوئی مسلمان غلام ہو اس کو خریدتے جاؤ اور آزاد کرتے برکت ہو گئی غلامیوں کے بندے ٹوٹ گئے اللہ کے غلام بندے ان کو آزادی کی بنا بن خطاب کا لوگ زکات لے کر نکلتے اس کو قبول کر لے قبول کوئی نہ کرے وہ کوئی کہتا کہ فلاں بستی میں ایک غریب ہے اس کو دے کر آئے اب وہ سفر کر کے اس بستی میں جا رہے جب وہاں پہنچا اس کو زکات کا مال پیش کیا اس نے کہا کہ کل تک غریب تھا اللہ نے آج مجھے بھی مار دیا اب میں بھی اس کا نہیں ہوں ایسے ایسے بتایا کیا تھا جناب عمر خطاب نے ایک نظام عدل قائم کیا سچی شریعت کو نافذ کی عمر بن تزیز کا دور جب ہم خدیبہ لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں جنگلوں میں رائی چروا ہے اپنی بکریوں کے ہمارے سے بالکل بے فکر بکریاں چل رہی ہیں اور چرواہے پیچھے نہیں چھوڑ رہے کسی کو بخم سے نہیں بخو ایک بار چرواہ اٹھا اس نے دیکھا ایک بھیڑیا بکری کو ٹوٹ رہا ہے اس کو مار کے اس کا گوشت کھا رہے اور اس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جب وہ چرواہا اٹھا تو بھیڑیا اس کے خوف سے بھاگا تو اس چرواہے کو اپنی بکری کی فکر دامن گیر نہیں ہوئی میرا نقصان ہو گیا اسے کچھ اور دہل میں آیا بکری کو چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگا جب وہ شہر میں انشراب آ گیا جب ایک پہلے انسان سے ملا اس سے پوچھا کہ شہر کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے خلیفہ عمر العزیز کا انتقال اس کا انتقال کب ہوا جب وقت کا پتہ چلا اور تاریخ کا علم ہوا وہ تاریخ وہی تھی اور وقت وہی تھا جس تاریخ اور وقت میں بھیڑیے نے اس بکری کو دوچا تھا تو خلیفہ اگر حاضر ہو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو اور اللہ کے شریر کی تفریح کرنے والا ہو تو اس کی برکتیں جنگلات میں پھیلی ہوئی ہیں اور جانور محفوظ ہے انسان کو انسان جانور محفوظ تو حقیقت یہ ہے اس کے مظاہر نظر آتے جب آپ نے سیکنڈ لکھا ہے کہ بنو میاں کے مال میں سے ایک تھیلی نکلی اس تھیلی کو جب کھولا گیا اس کے باہر موٹا لکھا ہوا تھا کہ ہاتھ ہی تم بدھ زمانے یہ دانے اس وقت اگا کرتے تھے جب اس زمین پر ادر قائم تھا اور اللہ کا دین قائم تھا اس دور میں یہ دانے اگا کرتے تھے اس تھیلی کو کھولا گیا اس میں گندم کے دانے تھے جن کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا یہ برکتیں کہاں سے آ رہی تو آج بھی اللہ کے دین کی رجوع اور اللہ کی خالص شریعت کی تنفیذ یہ تمام برکات کا فائد اللہ کی طرف سے خبر ہے اسلام کی آمد کے بعد یہ برکتیں ظاہر ہوگی اور سارے کینے ختم ہو جائیں گے عدالتیں ختم ہو جائیں گی مخالفتیں ختم ہو جائیں گی لوگوں کے دل ایک شخص واحد کے دل کی مانند ہو جائیں گے اور زہر ختم ہو جائے گا تنگ ختم ہو جائیں گے اور جانوروں کے جو خدشے ختم ہو جائیں گے برکت عام ہو جائیں گے اور یہ خزانوں خزانے بھر جائے گی مال عام ہوگا ہر شخص مالدار ہوگا اور کوئی کسی کے مال کی طرف نکال کھا کر نہیں دیکھے گا مال محفوظ ہوں گے یہ وہ دور ہے اس دور کی برکات ہے جو در حقیقت اللہ کی شریعت کی ہے پھر جب یہ چالیس سال کا وقت پورا ہو جائے گا ایک مشرقی ہوا چلے گی اللہ کے فیصلے ہیں اور بڑی لطیف ہوا ہوگی اس لطیف ہوا سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا اور باقی رہ جائیں گے فجار فاسق لوگ جن میں یہ فسق و فجور پیدا ہوگا جن میں نفاق ہوگا اور پھر جب اللہ کی توحید اور اللہ کا سچا دین اور اس کے حاملین اس زمین سے ختم ہو جائیں گے اور فاسق اور فاجر باقی رہ جائیں گے پھر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور اللہ کا امر آ جائے گا اللہ کا امر آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقائق کو سمجھنے کے اور ان پر ایمان لانے کی توجہ بنا جو لوگ علیہ اسلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں یہ حیات کے قائل ہیں نزول کے قائل نہیں ہیں وہ شرعی حقائق کے منکر جو قرآن کی ایسے استدار کیے جاتے ہیں ان کی مدوفی کا راستے کہہ لیں ہے کیا سب بخار دینے والا ہو اور اٹھانے والا کو اپنی طرف یہاں مدوفی وفات کا ذکر عیسیٰ اسلام کی وفات کا ذکر متوفی کے کئی معنی ہیں ایک معنی پورا پورا اٹھا متوفی کو میرے ارتھ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم تمہیں پورا پورا لے لیں گے اٹھا لیں کیونکہ یہ کی کوشش ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے آپ پر حملہ کر دیں اب حملے میں آپ کو زخمی نہیں کر سکتے وہ آپ کا عزم کاٹ سکتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں کاٹ سکتے ہیں ہم ان کو کاٹ ہی نہیں دیں گے بلکہ وہ سیکھ متوسیق ہے آپ کو پورا پورا لے لیں گے پکڑ دیں گے اور رات میں ہے اپنی طرف اٹھا لیں گے اور ترقستی کا معنی یہ موجود ہے دوسرا ترستی کا معنی نیند قائم کرنے ہے اور بات صلاح پہ وہ تم سے ملتی ہے اس بار اسلام کو اللہ نے سلا کر اٹھایا کہ ہم تمہیں سلا دیں گے اور تمہیں اٹھا دیں گے اللہ یہ توفت بہت ہے اور قرآن پاک میں چاپ یاد دے کر نیند کو وفات کہا گیا اور وفات کو نیند کہا گیا اور تیسرا معنی اگر وفات کا معنی موت ہی ہے یہ بھی درست ہے اللہ نے دو خبریں دی کہ ہم نے تمہیں موت بھی دینی آپ نے اٹھانا بھی دونوں درست ہے سر اٹھا بھی لیے اور جب وقت آئے گا زمین پر آئیں گے اور بنا پر موت آئے گی موت سے بچا ہوا کوئی نہیں موت پر آئے گی لیکن کب آئے گی جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ان پر موت تاری ہوگی اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑیں گے اور ان کو دفن کریں گے تو اس نے اسلام کی حیات شری مسلمات سے ثابت ہے اور دوبارہ زمین پر زور شری مسلمات ثابت ہے اصل بات یہ کہ ہم تو اس میں حکمتیں ہیں اور جو اس کے تقابے ہیں اور جو برکتیں اور فوائد ہیں ان پر ہم غور کریں نظر کریں تاکہ اصلاح کا موقع جو بن سکے حکام تک یہ بات پہنچے کہ اللہ کی خالص شریعت اور قرآن و کی تنظیم کتنا باعث برکت ہے اور کتنا موجود برکت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سب سے برکات سے محبوب المستفید ہونے کی توفیق اللہ فرما دے ہمارے عقائد کی اصلاح فرما جو سوال ہے کیا امام مہدی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا درست ہے اسلام جی کی دعا تو ہر شخص کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن وہ وہ تفصیل جو سرو صارحین نے قائم کی ہے کسی کے لیے نبی کے لیے یہ دعا اور صحابی کے لیے یہ دعا اور تعبین کے لیے یہ دعا اگر وہ تفصیل بلحود نظر ہو تو پھر نہیں لیکن ویسے سلام جی کی دعا کی جا سکتی جو قرآن مجید کی آیت میں مجھے آیا کیا مراد ہے بتا دیا آپ کو یہ لوگ خبر کے مجھے یہ کا انکار کیا تھا آج جوتے پڑ کمانا ہم نہیں سمجھتے مرنے کے بعد ایک انسان جہاں بھی ہو اس کی قبر وہ ایک ساتھی ایک پروگرام میں تقریر کر رہے تھے اس بات وقت یہ غلط مفہوم جیل میں بیٹھ جائے وہ برف رہے تھے چاول حق صاحب اور پھر برف سے برف یہاں تک وہ کہہ اٹھے کہ جب وہ مرا تو اس کو قبر نصیب نہیں یہ سیدھا غلط ہے ہر شخص کو قبر نصیب ہوتی کوئی شخص مرنے کے بعد جہاں بھی جل جائے راک ہو جائے وہ رات جہاں پڑی وہ اس کی قبر ہے کسی کو درندہ کھا جائے اس کا پیڑ کی قبر اور کوئی ڈوب جائے سمندر سمندر اس کی قبر قبر بڑے کا نام نہیں بلکہ ایک انسان مرنے کے بعد جہاں بھی جرم کی قبر یہ کہنا کہ زیادہ کو قبر نصیب نہیں ہوئی یہ سیدھا غلط ہے قبر ہر شخص کو نصیب ہوئی بس قبر کے معنی کو سمجھ قبر پر حق ہے اور قبر کی نیند سے قبر کا آداب پر حق ہے اس پر ایمان ایماندار ہے اور یہ شرع حقیقت ہے جس کا انکار کو کتاب و سنت میں اس عالم برزہ کا ذکر ہے قبر کا ذکر ہے اور قبر کی نعمتوں کا قبر کے عذاب کا کیفیت کا ذکر ہے لیکن کس چیز کا شعور نہیں دیا گیا کہ فلاں چیز کیسے ہے کافر کی قبر تنگ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے نظر تو نہیں آتی مومن کی پھیل جاتی ہے کیسے پھیلتی نظر تو نہیں آتی اور اگر پھیلتی ہے تو صاف ہی قبریں کہاں جاتی ہیں اس کا شعور کسی کو نہیں دیا گیا ہتھوڑے بڑھتے ہیں آواز تو نہیں آتی اور پھر مختلف سوالات اصل میں جو لوگ ان معاملات کو اپنی عقل سے سوچتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اور کرتے ہیں اور جو یہ عقیدہ بنا لے کہ جو کچھ دین میں ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ حقیقت اللہ کے سپرد ہے اور اس کی حقیقت اللہ کے سپرد ہے ہمارا کام ایماندار قربان جائیں صحابہ کرام کے ایمان پر تو اس سے مشکل بات کو قبول کر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن میں آنے والے ہر خیال کا حساب ہے اب خیال تو کوئی بھی آ سکتا خیال تو کچھ بھی آ سکتا خیال کو کون ڈال سکتا کسی خیال کو ڈال سکتا ہر خیال جو بھی آ سکتے اس رکاوٹ اللہ نے فرمایا کہ ہر خیال کا حصہ اب صحابہ نے بھی آسول رکھ اس کی ہم نے شکایت دی اتنا مشکل بات اللہ نے کہا جہاد کرو ہم نے گلے کٹوا دی اللہ نے کہا مال خرچ کرو ہم نے گھر خالی کر دی لیکن یہ کیسے اس پر کرتے ہیں بلکہ رسول رسم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ نہ کرو بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم ایمان صحابہ نے کہا ہم ایمان کسی نے کہا یہ نہیں کہا کیسے یہ کیسے ممکن خیال پر کس کو کنٹرول کسی کو کنٹرول کسی کو کنٹرول پھر کیسے اس پر ایمان لیکن صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ایماندار پھر اللہ نے آسانی پیدا وہی آئی اور بڑی آسانیاں پیدا کر بڑے بزرگ بڑا بڑا اکرام اور انعام دیا یہ صحابہ کا ایمان اب اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دے دی امور غائبہ کے بارے میں کس عقل میں آئیں گے نہ آئے ان پر ایمان لانا فرق تو اس سارے دو تو ایمان لائیے اور حقیقت اور کیفیت اللہ کے سب دو ہمارا کام ماننا ہے اللہ کی خبر دے دے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے اس کے آگے اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ صحیح حقیقت کی توفیق دے اور صحیح ایمان اور معرفت کی توفیق اللہ فرما دے بکو رکھو حاضر کر